نماز میں استغفار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کے نازل ہونے کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ دیکھا کہ آپ جب بھی کوئی نماز پڑھتے تو یہ دعا پڑھتے سبحانک کا ربی و حمد اللہ لی ترجمہ اے میرے رب میں آپ کی باقی بیان کرتا ہوں اور آپ کی تعریف کرتا ہوں یا اللہ مجھے معاف فرما عن انشت رضی اللہ عنہ ما رأيت نبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ نزل علیہ اذا جاء نصر اللہ والفتح يصلي صلاة صلاطن دعاء دعا قال فيها سبحانك ربی وبحمدك اللهم اغفر لي نماز کے بعد استغفار حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو تین مرتبہ استغفار کرتے اور پھر یہ دعا پڑھتے اللہ و امین کا السلام طبع اور جلال اکرام ترجمہ یا اللہ آپ عیوب سے محفوظ و سالم ہیں اور آپ ہی کی طرف سے سلامتی حاصل ہوتی ہے آپ کی ذات بڑی بابرکت ہے اے جلال و عظمت اور اکرام و اعزاز کے مالک عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والاكرام فائدة تبارکتہ کے بعد یا کا اضافہ بھی بعض روایات سے ثابت ہے اس لیے جو مشہور ہے وہ بھی درست ہے